ٹپک ٹپک یہ ایک طوفانی رات تھی بارش درختوں کی چوٹیوں سے ٹکرائی ہوا نے شاخوں کو دھکیل دیا اور کھینچا غاروں اور بلوں میں جانور چھپ جاتے تھے لیکن پھر ایک شیر جنگل سے باہر نکل کر گاؤں میں بھاگا اس نے جھونپڑی کی دیوار سے پنا دیوار کے ساتھ قریب سے دباتے ہوئے شیر نے ایک بوڑھی عورت کو اپنے اب سے یہ کہتے ہوئے سنا میں اس ٹپک ٹپک سے بہت تھک گیا ہوں جب اس نے اپنی میزیں اور ڈبوں کو پانی سے دور کیا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف دستک دینے لگے بوم بوم بام بام آواز نے جھومپڑی کی دیواروں کو ہلا دیا یہ اے ٹپک ٹپک کیا ہے شیر نے سرگوشی کی اس دوران بھولے ناتھ اپنے گدھے کی تلاش میں تھا اندھیرے اور موسلا دھار بارش میں وہ مشکل سے دیکھ سکتا تھا وہ دادی کی جھونپڑی کے قریب وہ کیا پنا لیے ہوئے ہے یہ میرا گدھا ہوگا اس نے سوچا بھولے ناتھ تیزی سے شیر کے پاس پہنچا اور اس کا کان مروڑ دیا میں آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں وہ رویا تم مصیبت پیدا کرنے والے غصے میں اس نے شیر کی پیٹھ پر چھلانگ لگا دی اس نے اسے جانے کے لیے اس کے جسم کو لات ماری ان تمام نئے تجربات سے گھبرا کر شیر نے ہر حکم کی تعمیل کی گھر میں بھولے ناتھ نے اسے باندھا اور اندر سو گیا اگلے دن کی صبح صاف اور روشن تھی بھولے ناتھ کی بیوی گھر سے باہر آئے ایا وہ شیر کو دیکھ کر چیخ پڑی بھولناتھ دوڑتا ہوا آیا او وہ وہ چیخا اس نے اپنی بیوی کو واپس گھر میں کھینچ لیا دونوں نے مل کر دروازہ بند کر دیا اب گاؤں والے دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے شیر کو دیکھا تو وہ بھی دہشت سے چیخ اٹھے وہ ہر طرف بھاگے بیچارہ شیر کتنا شور اور ہنگامہ ہے اس نے اس رسی سے کاٹ لیا جس نے اسے پکڑ رکھا تھا پھر وہ واپس جنگل میں بھاگ گیا اسی دوران بھولے ناتھ کے شیر پر سوار ہونے کی خبر گاؤں میں پھیل رہی تھی اور میں نے اتنا ہی نہیں کیا اس نے فخر کیا میں نے شیر کا کان بھی مروڑا اس کی دہشت شیرنی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اب وہ فخر محسوس کر رہا تھا وہ کتنا بہادر تھا شیر پر سوار ہونے کے لیے بھولے ناتھ کی سواری کی خبر گاؤں سے آگے دیہی علاقوں میں پھیل گئی یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی کیا کمال ہے اس کی بادشاہی میں ایسا ہیرو ہونا بادشاہ نے بھولناتھ کو بلوایا اس نے اسے تحائف سے نوازا اب واقعی بہت اچھے ہیں اس نے اسے بتایا اب بھولے ناتھ گاؤں کا بڑا آدمی تھا سب نے اس کی عزت اور قدر کی بھولے ناتھ مطمئن تھا چند ماہ گزر گئے اچانک دشمن کی فوجیں سلطنت پر اتر آئیں بادشاہ کی فوج سخت دباؤ میں تھی بادشاہ کو بھولے ناتھ یاد آیا اس نے اپنے نوکروں سے کہا جاؤ شیر پر سوار ہونے والے ہیرو کو بلاؤ اسے ایک جنگی گھوڑا دو وہ ہمارے دشمنوں کو خاک میں ملا دے گا بھولے ناتھ بادشاہ کا حکم سن کر دنگ رہ گیا میں صرف ایک سادہ کسان ہوں انہوں نے کہا میں فوج سے کیسے لڑ سکتا ہوں لیکن کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے اس نے گھوڑے پر سوار کر لیا جتنا وہ کر سکتا تھا فوراً وہ چلایا میں گرنے والا ہوں اس کی بیوی نے ایک لمبی رسی لی اور اس کے بازو ٹانگیں اور جسم کو گھوڑے سے مضبوطی سے باندھ دیا گھوڑا ہوا کی طرح دشمن کی فوج کی طرف بھاگا بیچارے چارے بھولے کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کیسے روکا جائے بے چین ہو کر اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی پورا درخت اکھڑ گیا یہ ایک بڑے نیزے کی طرح اس کے بندھے ہوئے ہاتھ میں پڑا تھا وہ دہشت سے چیخا دشمن کے سپاہیوں نے بھولے ناتھ کو قریب آتے دیکھا اسے دیکھو ایک نے کہا وہ ایک پورے درخت کو نیزے کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس کا گھوڑا میں نے اب تک دیکھا سب سے تیز ہے ایک اور نے کہا پھر بھی ایک اور سپاہی نے کہا اس کی جنگ کی فریاد سنو وہ ٹکرانے والے شیر کی طرح چیختا ہے وہ وہ ضرور ہیرو ہوگا جس نے شیر کو سوار کیا انہوں نے محسوس کیا پھر وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے آخر گھوڑا آ کر رک گیا اس نے اس رسی کو کاٹ لیا جس نے بھولے ناتھ کو کاٹھی میں رکھا تھا بھولی ناتھ کے ہاتھ سے درخت چھوٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا میں زندہ ہوں اس نے حیرت سے سوچا اس نے گھوڑے کی لگام اٹھائی اور گھر کی طرف چلنے لگا کیا وہ پھر کبھی گھوڑے پر سوار ہوگا جب وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ اسے گھور رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ وہ ہے جس نے ایک پوری فوج کو شکست دی پھر بھی دیکھو وہ ایک عام آدمی کی طرح زمین پر کیسے چلتا ہے تو وہ حیران ہوئے اور گزرتے وقت اسے سلام کیا بھارت کی ایک لوک کہانی